اس نے سوچا تھا وہ پھر حیا سے معذرت کر لے گا جیسے کہ ہمیشہ ہوتا تھا مگر موقع ملنے سے قبل ہی وہ انقرہ چلا گیا وہاں کچھ کام تھا اور جس دن وہ واپس آ رہا تھا اسے پہ کا میسج ملا ڈی جے فرسٹ ایڈ میں ایڈمٹ تھی اسے برین ہیمریج ہوا تھا وہیں ایئرپورٹ سے اس نے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں ایک جاننے والے کو فون کیا ڈی جے کا بیری اینوریزم پھٹا تھا اس نے جلدی سے حساب لگایا اس سب کا مطلب تھا کہ اس کے پاس صرف چند گھنٹے تھے اسے یاد آیا وہ میں سر درد کی شکایت کر رہی تھی وہ پرانے شہر والے ایئرپورٹ سبیہ گورچن حوالانی سے آیا تھا سو یورپی استنبول پہنچتے ہی وہ سیدھا میں آیا اور وہاں سے حیا کے پاس اس کے حساب کردہ گھنٹے ختم ہونے لگے تھے کسی بھی وقت وہ ڈی جے کی موت کی خبر دے دیں گے پھر باڈی کلیئرنس کروانے میں وقت لگے گا باڈی پاکستان جائے گی ظاہر ہے حیا بھی ساتھ ہی جائے گی یعنی دو تین دن تو کہیں نہیں گئے اور موت کی خبر ملنے کے بعد وہ کچھ نہیں کھائے گی حقیقت پسندی سے تجزیہ کرتے ہوئے اس کو صرف حیا کی فکر تھی وہ جلدی سے کینٹین گیا اور اس کے لیے جوس اور سینڈوچ لایا اسی اسنا میں ڈاکٹر باہر آ گیا اور خبر بھی باہر آ گئی پھر بھی اس نے یہ خبر حیا کو تب دی جب وہ تھوڑا بہت سینڈوچ کھا چکی تھی اور کاش وہ آخری بندہ ہوتا جو اس کو یہ خبر دیتا وہ دو تین دن بہت تکلیف دیتے تھے اسے ڈی جے کی موت کا بہت افسوس تھا لیکن اپنی جاب کے دوران اتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا تھا کہ ڈاکٹرز کی طرح وہ بھی ذرا امیون ہو چکا تھا مگر حیا کو روزے دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی وہ جو سمجھتا تھا کہ جیل کے ان تاریخ دنوں نے اس کے اندر سے ساری حساسیت کو نگل لیا ہے تو شاید وہ غلط تھا اسے تکلیف ہو رہی تھی بہت زیادہ ڈی جے کی موت سے بھی زیادہ باڈی کلیئرنس ملنے سے قبل وہ حیا کے ہمراہ سبانجی گیا تھا حال نور سمیت اسٹوڈینٹس کی اکثریت اسپرنگ بریک پہ جا چکی تھی ڈی جے کی چیزیں اس نے کے ساتھ ہی پیک کروائی تھی اس کے اکٹھے کرتے ہوئے وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی کہ ڈی جے اپنے نوٹس یا رجسٹر فوٹو کاپیئر پہ بھول جاتی تھی اس لیے وہ فوٹو کاپیئر تک گیا تھا تاکہ اس کا اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی اٹھا لائے مگر جب وہاں رکھے ڈی جے کے رجسٹر کا پہلا صفحہ اس نے پلٹایا تو اس پہ بڑا بڑا کر کے یونانی فلسفی فلسفیتس کا ایک کال لکھا تھا into the same river no man can enter twice وہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر رجسٹر وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا حیا اس وقت ذہنی طور پہ اتنی ڈسٹرب تھی کہ اس کو کچھ پوچھنے کا ہوش نہیں تھا بعد میں وہ واپس آ کر یہ رجسٹر لے لے گی تو اس کال کو ضرور پڑے گی وہ اسے اپنے پزل باکس کے اوپر پہلی کے طور پہ لکھ سکتا تھا ڈی جے فلسفے کی طالبہ تھی تو شاید حیا بھی اس فلسفی کے پس منظر سے واقف ہو شاید ممی کے مجبور کرنے پہ وہ اپنے کنٹرولر سے اجازت لے کر حیا کہ ہمرا پاکستان آ گیا وہی موقع جس سے وہ بھاگتا تھا بالآخر سامنے آ ہی گیا تھا مگر صرف حیا کے لیے اس نے یہ کر لیا اپنے ماموں کے سامنے آج بھی وہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا ان کی باتیں سننا ان کے تیور برداشت کرنا وہ کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا حیا تو سیدھی اپنی امی کے ساتھ ڈی جے کی طرف چلی گئی وہ سلیمان سے ملا اور کچھ دیر ان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا رہا مامو ذرا رکھائی سے ملے تھے سرد انداز ٹھیک ہے وہ بھی تو اسی طرح ملا تھا سبین ٹھیک ہے اس کو بھی لے آتے ابا کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھیں وہ اچھا اور خاموشی بس اسی طرح کی چند باتیں کر کے ملازمہ نے اسے اسے اس اس کا کمرہ کمرہ کمرہ دکھا دیا وہ نیچے والا والا ایک تھا نے پوچھا کہ اگر کوئی اوپر مل جائے تو ملازمہ نے فوراً اس کا سامان اوپر والے گیسٹ روم میں رکھ دیا وہ کسی کے بھی گھر رہتا ہمیشہ اوپر والی منزل میں ہی ٹھہرتا تھا اوپر سے نیچے پورے گھر کا جائزہ لینا آسان ہوتا تھا فرار کا راستہ بھی مل جاتا آس پاس کے گھروں پہ نظر رکھنا بھی سہل تھا دوپہر میں وہ سو نہیں سکا بس ٹیرس سے ادھر ادھر دیکھتا رہا مسجد کدھر ہے کالونی سے نکلنے کے راستے سیکٹرز کے مرکز کی سمت دوپہر میں حیا اور اس کی امی واپس آ گئیں اس نے کھڑکی سے دیکھا تھا حیا بیمار لگ رہی تھی مگر وہ اس طرح جا کر پوچھ بھی تو نہیں سکتا تھا شام میں ذرا دیر کو آنکھ لگی تھی کہ حیا کی امی فاطمہ ممانی نے دروازہ کٹکھٹایا فرقان مامو وغیرہ آئے تھے نیچے میں آ رہا ہوں بس فریش ہو کر اوکے اچھا وہ روکی نور بانو بتا رہی تھی کہ آپ کو نیچے والا کمرہ پسند نہیں آیا یہ ٹھیک ہے جی اس نے تردید کیے بغیر بس اسبات میں سر ہلایا وہ تو ایسا ہی تھا مگر فاطمہ ممانی کو شاید کچھ اچھمبا سا ہوا تھا مگر بولی کچھ نہیں کچھ دیر بعد وہ کمرے سے بنا چاپ کے نکلا تو ابھی سیڑھیوں کے گول چکر کے اوپر ہی تھا جب لانچ سے ملحقہ کچن کی آدھی کھلی دیوار کے پار فاطمہ ممانی حیا سے بات کرتی نظر آئیں اس نے دانستہ طور پہ رک کر سنا یہ سبین کا بیٹا ذرا پراؤڈ نہیں ہے چلو جی پہلے اس کا باپ مغرور تھا اب وہ مغرور ہو گیا جو اپنی مرضی سے رہنا چاہے وہ مغرور ہو گیا وہ تو مغرور نہیں تھا اسے تو کسی چیز کا غرور نہیں تھا پتہ نہیں کیوں وہ اس کے بارے میں ایسے اندازے قائم کر رہے تھے نہیں وہ شروع شروع میں ایسا ہی رہتا ہے حیا کہہ رہی تھی اور بعد میں بعد میں بھی ایسے ہی رہتا ہے اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے سیڑھیوں کے وسط میں دیوار پہ ایک لمبا سا آئینہ آویزہ تھا جس میں اسے وہ دونوں نظر آ رہی تھی اور یہ الفاظ کہتے ہوئے حیا کا چہرہ سپاٹ تھا اسے برا لگا مگر پتہ نہیں کیوں اب وہ اس کو مارجن دینے لگ گیا تھا ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح لان میں فرقان اور سائمہ ممانی آئی ہوئی تھی جب وہ چلتا ہوا لان کے دہانے تک آیا تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے کبھی نہیں تم ذلیل ہوگے تم خوار ہوگے وہ آوازیں آج بھی اس کے ساتھ تھیں وہ لوگ بہت عزت سے اب اس سے مل رہے تھے سلام دعا ممی کا حال گلے شکوے تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے تمہارے باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا وہ ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھا تھا فاطمہ ممانی اس سے چائے کا پوچھ رہی تھی اس نے وہی کہا جو ایک ترک لڑکے کو کہنا چاہیے تھا ایپل ٹی تم کتوں کی کسی زندگی گزارو گے کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے وہ اب اس سے اس کی جاب اور دوسری مصروفیات کے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ چھوٹے چھوٹے جواب دیتا رہا حیا اس سارے وقت لا تعلقی سے بیٹھی رہی بس ایک دو دفعہ بولی مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی یہ الگ بات تھی کہ اپنے تئیں جہان اسے نظر انداز نہیں کر رہا تھا وہ تو ہمیشہ سے ہی اتنا ہی خاموش اور ریزرف سا تھا البتہ اپنے ماموں کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ نہیں تھا ہاں نہیں تھا وہ بہت عالی ظرف جن باتوں نے ایک عرصہ اس کو اور ممی کو ڈسٹرب کر رکھا تھا اس کے کہنے والے تو بڑے مزے سے اپنی زندگی میں مگن تھے کسی کو کوئی غرض نہیں تھی کہ سبین سکندر اور جہان سکندر کا کیا بنا ہے کیونکہ ان کے ناموں کے ساتھ سکندر لگتا تھا وہ پہلی ملاقات میں ان سے کوئی خاص بات نہ کر سکا اس سے ہوئی نہیں کچھ زخم بھرنے میں بہت وقت لگتا ہے اور اس کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا چونکہ وہ ترک شہری کے طور پہ آیا تھا اس لیے اس کی حرکاتوں اور سکنات اپنے کور کے مطابق تھی بھلے وہ انگریزی میں بات کرتا ہو گھاس پہ جوتوں سمیت نہ چلتا ہو یا بنا جوتوں کے گھر میں داخل ہونا وہ وہی بنا رہا جو وہ لوگ اس کو سمجھتے تھے اٹھنے سے قبل فرقان مامو اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر گئے تھے تم نے میری بات نہیں مانی اب جب مدد چاہیے ہو تو میرے طرف مت آنا وہ آوازیں پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں سلیمان ان کے جاتے ہی قطعیت سے کہہ دیا تھا کہ اب حیا واپس نہیں جائے گی اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا البتہ وہ جان گیا تھا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے ہاں واپس تو اسے جانا ہی تھا وہ کرے گا اس بارے میں بھی کچھ اس پہلی ملاقات سے اس نے یہ اخذ کیا کہ فرقان مامو کی باتیں اور طنزی انداز اس کے توقع کے مطابق ہی تھا البتہ سلیمان مامو یوں طنز نہیں کرتے تھے بس اکھڑے اکھڑے سے رہتے تھے وجہ شاید ان کا گزشتہ دفعہ استنبول کا دورہ تھا جب وہ عدلار میں ہونے کے باعث ان کے لیے جہانگیر نہیں آ سکا تھا اور جب آیا تو تھوڑی دیر ہی بیٹھ سکا یہ وہ وقت تھا جب اس کے دل کے اندر ان کے لیے موجود شکوے ختم نہیں ہوئے تھے اور اپنے اکھڑ رویے کے باعث سلیمان مامو بھی بدزن ہو چکے تھے وہ جانتا تھا اور ان کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا حیاء کے ساتھ پاکستان آنے یعنی ان کی بیٹی کا اتنا خیال رکھنے پر بھی وہ اس سے راضی نہ تھے فرقان ماموں کے اسے کوئی پرواہ نہ تھی مگر سلیمان ماموں پتہ نہیں کیوں وہ ان کی پرواہ کرنے لگ گیا تھا شاید اس لیے کہ پاکستان آ کر اس پہ ایک انکشاف بہت شدت سے ہوا تھا کہ وہ جو ہمیشہ میرے دونوں ماموں میرے ماموں نے جیسے سیغوں میں سوچتا تھا تو وہ غلط تھا وہ زمانے گئے جب دونوں مامو ایک فریق تھے اب وہ دو فریق تھے سلیمان تو بڑے بھائی کی کی بہت عزت کرتے تھے مگر پہ فرقان اور سائمہ مامی گفتگو سے یہ بات واضح تھی کہ اگر وہ حیش سے رشتہ توڑے گا تو وہ ہرگز ناخوش نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے اور سلیمان ماموں کے درمیان اب وہ پہلے والی اکائی نہ تھی اتنے برس ایک ساتھ رہنے کے باعث ہونے والی چھوٹی موٹی تلخیوں نے ان کے آپس کے رشتے میں بہت سی دراریں ڈالی تھیں ہاں بظاہر سب ٹھیک تھا سلیمان مامو کی طرف سے بھی سب ٹھیک تھا البتہ فرقان مامو اور سائمہ ممانی حیاء کے زندگی میں آنے والے ہر تکلیف پہ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ جان گیا تھا وہ بیٹھ کر تماشا دیکھنے والوں میں سے تھے یہ بات کاش اسے پہلے پتا چل جاتی مگر کیسے چلتی وہ اور ممی تو ابھی تک کئی سال پیچھے کھڑے تھے اور اب اگر وہ فرقان مامو کے اس برسوں پرانے رویے کی وجہ سے سلیمان مامو سے تعلق خراب کرتا ہے تو یہ ناانصافی تھی اب جب کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ شادی قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا جتنے دن وہ یہاں ہے وہ اس کی پوری کوشش کرے گا اس نے خود سے یہ عہد کیا تھا اگلے روز زاہد ماموں کی بیٹی کی مہندی تھی وہ ویسے ہی رش سے بھاگتا تھا مگر یہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی فنکشن اٹینڈ کرے اس پہ مستزاد فاطمہ ممانی اس کے لیے کچھ کرتے وغیرہ لے آئی تھی پیسے البتہ انہوں نے اس کے بہت اسرار پہ بھی نہیں لیے اب اس کو وہ پہننا ہی تھا صبح حیا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا کہنا کچھ بھی نہیں تھا بس اسے دیکھنا تھا مگر وہ شاید سو رہی تھی سو بالاخر اس نے وہیں اوپر والے کمرے سے اسے کال کی وہ اسے اس پزل باکس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا مگر مجال ہے جو وہ لڑکی کسی کی پوری بات سنے اس نے حسب معمول اس کو لانت ملامت کر کے فون بند کر دیا اب کیا کرے خیر پزل باکس اس تک وہ پہنچا ہی دے گا کسی نہ کسی طرح حماد نے تو سننے سے ہی انکار کر دیا معاف کرنا مگر میں ان کی خوش اخلاقی سہ نہیں پاؤں گا مجھے معاف رکھو بھائی مگر وہ جانتا تھا کہ جب وہ اصرار کرے گا تو ہم مات کو مانتے ہی بنے گی اور یہی ہوا وہ مان گیا بس یہ آخری دفعہ ہے پھر نہیں شام میں وہ پھر سے حیا کو ڈھونڈ رہا تھا دونوں کی کوئی خاص بات نہیں ہو سکی تھی پاکستان آ کر اب اس کے پاس یہی بہانہ تھا کہ وہ اس سے فلائٹ کا پوچھ لے گا گریٹ وہ اس سے یہی پوچھ فرقان ماموں کے گھر آیا تھا اور اسے اس وقت وہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی بہت سی لڑکیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں مگر اس کی چال کی بے نیازی کسی ملکہ کی طرح سہج سہج اترنا وہ واقعی بہت خوبصورت تھی مگر ہاں یہی مگر ہر دفعہ آ جاتا تھا جس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی وہاں آس پاس کتنے ہی کزنز گھوم رہے تھے سب اس کو گاہے بھگاہے دیکھ رہے تھے اور یہی آ کر اس کی پیشانی پہ بل پڑ جایا کرتے تھے وہ اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس وقت جب وہ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو زاہد کی کی چھوٹی بیٹی ان تصویر کھینچنے لگی وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی فورن سے تصویر فیس بک پہ لگا دے گی اور ایسی بد احتیاطی وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا سو ثنا کو ذرا ڈانٹ دیا اب وہ دوبارہ اس کی تصویر کھینچنے کا سوچے گی بھی نہیں اور حسب معمول اس کے کسی اور مقصد کے لیے کیے جانے والے عمل سے آخر میں ہرٹ حیا ہی ہوئی تھی مہندی کے فنکشن پہ وہ فرقان مامو کے ساتھ بیٹھا رہا تھا وہ ایک دفعہ پھر وہی پرانے قصے لے کر بیٹھ گئے تھے کس طرح انہوں نے سبین کی مدد کرنی چاہی مگر کس طرح سبین نے مدد نہیں لی وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا کوئی اعتراض نہیں کوئی اختلاف نہیں کمانڈو ٹریننگ کے دوران ایک مرحلہ ایسا ہوا کرتا تھا جس پہ لڑکے ضبط ہار دیتے تھے وہ تب ہارتے جب ٹرینرز ان کے منہ پہ تھوکتا اس کے ایک دوست نے ایسے ہی موقع پہ اپنے ٹرینر کو تماچا دے مارا تھا سو اسی وقت اسے بتا دیا گیا کہ وہ کمانڈو نہیں بن سکتا جہان کے منہ پہ بھی آفیسر نے تھوکا تھا وہ خاموشی سے کھڑا رہا ایک دفعہ دو دفعہ کئی دفعہ تھوکا گیا گالیاں دی گئیں مگر اس نے صبر نہ ہارا اور وہ پاس ہو گیا اب بھی اس نے خود کو ایسے ہی پاس کر دیا تھا فنکشن کے دوران بدمزگی اس وقت پھیلی جب ایک دم سے لائٹ چلی گئی اس کے ماموں کے گھر میں لائٹ کا مسئلہ کبھی نہ ہوتا اگر جنریٹر جواب نہ دیتا ایک دم سے دھکم پیل مچ گئی میکینک کا انتظار شور افراتفری کوئی خود ہاتھ پیر ہلانے کے لیے تیار نہیں تھا بس میکینک آئے گا تو ٹھیک کر لے گا وہ کچھ دیر بیٹھا رہا پھر اسے کوفت ہونے لگی یہ لوگ دوسروں پہ اتنا انحصار کیوں کرتے ہیں اپنے مسئلے خود کیوں نہیں حل کرتے وہ اٹھا اور چپ چاپ جنریٹر کا معائنہ کرنے لگا ذرا سا مسئلہ تھا اور طوفان ایسا مچا دیا تھا سب نے پانچ منٹ میں یہ نہیں لگے اسے سب ٹھیک کرنے میں اور تب تک وہ پورے مجمع کی توجہ پا چکا تھا یہ چیز زیادہ کوب دلانے والی تھی وہ ہاتھ دھونے کے بہانے جلد ہی اندر چلا گیا البتہ وہ جانتا تھا کہ سارا وقت حیا بہت مسرور انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی وہ جیسے اس پہ فخر کر رہی تھی بعد میں سب مرد لاؤنج میں بیٹھ گئے تو وہ بھی وہیں بیٹھا رہا لاشعوری طور پہ وہ حیا کا منتظر تھا کب وہ آئے گی اور وہ وہ اسے دیکھ سکے بہت دیر بعد نظر آئی ساتھ میں زاہد مامو کی چھوٹی بیٹی بھی تھی دونوں کچن میں جا رہے تھے اسے بھی حیا کو دیکھنے لینے کی ٹھیک سے خوشی ہوئی بھی نہیں تھی کہ اس نے محسوس کیا جب وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی تو سب کزنس اسے ہی دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ داور بھی اسے غصہ چڑھا اتنا شدید کی حد نہیں مگر وہ کیا کر سکتا وہ کبھی اپنی ماں تک پہ کچھ امپوز نہیں کر سکا تھا اپنی بیوی پہ کیا کرتا پھر ایک دم سے کہیں سے زاہد ماموں کی بیٹی جس کی شادی تھی تن فن کرتی آئی اور داور کے اونچا بولنے کے سبب اس کو سنا کر واپس ہو لی وہ واقعی شوق رہ گیا اور کچھ پچھلا غصہ بھی تھا وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا باقی سب بھی اس کے پیچھے باہر آئے تھے کسی نے البتہ اس لڑکی کو نہیں ٹوکا کسی نے اسے اسے نہیں نہیں کسی نے نے وہ باتیں سنائی جو انہوں کئی برس پہلے اس کی ماں کو سنائی تھی تب بھی فرقان مامو لوگ اس کے لاؤنج میں تھے تب بھی وہ یوں ہی اٹھے تھے اور باہر نکل گئے تھے مگر اب نکلنے سے قبل کسی نے کچھ نہیں کہا تھا کیا فرق تھا دونوں واقعات میں ممی نے ان کی بے عزتی نہیں کی تھی وہ گواہ تھا مہوش نے داور کی بلکہ سب کی بے عزتی کی تھی وہ اس کا بھی گواہ تھا پھر کیوں مہوش کو ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا کیونکہ وہ اثر و رسوخ والے باپ کی بیٹی تھی کیونکہ اس کا باپ سامنے بیٹھا تھا کیونکہ اس کے ہونے والا شوہر بھی بہت امیر کبیر تھا اور ممی کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اور ہاں یہ اس کا ہونے والا شوہر چلو وہ بھی دیکھے گا کتنا عرصہ اس کے امیر ہونے کا ٹھکوسلا چلتا ہے جس طرح اس لڑکی کا بڑا بھائی بار بار اپنی دولت کی وجہ بتا رہا تھا صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک دم سے آئی ہوئی بلیک منی کی صفائی دے رہے ہیں گھدے مہوش کی بدتمیزی کے بعد جب سب بنا کھانا کھائے وہاں سے اٹھ آئے تو اس کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ سلیمان مامو نے کھانا نہیں کھایا حیا نے باہر کھا لیا تھا مگر مامو وہ ان کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا تھا پتہ نہیں مگر جو بھی ہو تھے سو کے کے ساتھ مل کر اس اس رات نے صرف لیے پاستا بنایا تھا اور یوں ان دونوں کے درمیان سرد محری کی دیوار بھی اس سے پگھل گئی تھی مامو حیران تھے مگر زیادہ ظاہر نہیں کیا وہ اس سے خفا رہتے تھے وہ جانتا تھا مگر اب شاید حالات بدل جائیں شاید اگلے روز حماد کی بہت منت کر کے اس نے وہ باکس حیا تک پہنچا ہی دیا اس کے اندر جواہر کی ایک لاکر کی بار کوڈ سلپ اور اندرونی تجوری کی چابی تھی لاکر بھی خالی تھا مگر وہ واپس جاتے ہی کچھ ریکارڈ کر کے اس میں رکھ دے گا اس نے سب سوچ رکھا تھا بس اس کے لیے اسے حیا کو واپس لے جانا ہوگا لازمن ان چند دنوں میں اس کے باقی رشتہ داروں سے بھی تعلقات بہتر ہوتے گئے محوش کی چھوٹی بہن سے لے کر سلیمان مامو تک اب کوئی اس سے ناراض نہ تھا جب وہ بعد میں اپنی جاب کے متعلق بتائے گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا بات کی بات میں دیکھی جائے گی ابھی تو اسے سب سیٹ رکھنا تھا اس رات حیا نے پزل باکس اسے ہی لا کر تھما دیا پہلے تو وہ واقعی گڑبڑا گیا کہ وہ جان چکی ہے اور اب اس کا حساب لینے آئی تھی مگر نہیں وہ صرف باکس کھولنے میں مدد چاہ رہی تھی پاگل لڑکی یہ رازداری سے رکھنے والی چیز تھی وہ کیا اب ہر کسی سے یوں ہی مدد مانگتی پھرے گی اس کا علاج کرنا ضروری تھا نے اور ہتوڑا مانگا نے گھبرا کر باکس واپس لے لیا چلو اس کو توڑ کر نہ کھولنے والی خواہش کا اتنا احترام تو تھا ہی اب اس کے لاکر سے ویڈیو نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ واپس استنبول جائے ایک وقت تھا جب وہ اسے روکنا چاہتا تھا مگر آج وہ خود سلیمان ماموں کے پاس گیا تھا تاکہ ان کو سمجھا سکے وہ کمرے میں اکیلے تھے وہ سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کیا وہ خاموشی سے اسے سنتے رہے تم اور کیا کرتے ہو ریسٹورنٹ کے علاوہ انہوں نے سادہ سے انداز میں پوچھا تھا مگر وہ ذرا دیر کو چھٹکا وہ کچھ جانتے تو نہیں تھے آرمی کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے تھے وہ مگر کہیں اس کے عبد الرحمن پاشا والے کور کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے تھے یا شاید روہیل نے امریکہ والی بات کا ذکر کیا ہو مگر نہیں وہ ان کی تسلی کرتا گیا پورے اعتماد کے ساتھ پھر اس نے حیا کی بات کی اور جب یہ کہا کہ اگر وہ واپس نہیں جائے گی تو کبھی ڈی جے کے دکھ سے نہیں سنبھل پائے گی تو سلیمان ماموں نے بس اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اجازت دے دی انہیں اس کا حیا کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا سب ٹھیک جا رہا تھا وہ دونوں واپس آئے تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دن اسے اپنے گھر رکنے کا کہے گا آہستہ آہستہ وہ لوکر ڈھونڈ لے گی اور منہ سے وہ وہ وہ کچھ کچھ ویڈیو اسے مل مل جائے گی پھر کر فیصلہ کریں گے کہ آگے زندگی انہیں کیسے گزارنی ہے سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا پاکستان سے واپسی پہ اس کا سر درد بڑھتا ہی گیا اس کے باعث اسے بخار ہو گیا تھا پہلے دن تو حیا چلی گئی اس نے کہا تھا وہ کل آئے گی ابھی وہ سبان جی دیکھنا چاہتی تھی یقیناً ڈی جے کی وجہ سے جس رات کے لیے حیا نے آنے کا کہا تھا وہ اس شام سے ہی اس کا سر درد ناقابل برداشت صورت اختیار کر گیا تھا ایسا لگتا تھا ابھی سر پھٹ جائے گا وہ اپنا کام خود کر لیتا تھا مگر آج عرصے بعد اس نے ممی سے کہا کہ وہ اسے دودھ گرم کر کے لا دیں اور ساتھ میں نیند کی گولی بھی ممی فوراً دونوں چیز لے آئیں ذرا پریشان بھی ہو گئیں ان کو فکر نہ کرنے کا کہہ کر اس نے دوا لیا اور پھر لیٹ گیا آئے گی تو وہ اٹھ جائے گا ابھی تھوڑا سا لے نیند میں جاتے ہوئے بھی اس کے اندر متضاد سی جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنا ایم آر آئی پھر سے کروائے یا اس درد کو نظر انداز کرتا رہے وہ کسی بھی بری خبر سے ڈرتا تھا اس کا کیریئر اس کی منزل نکارا فوجی قرار دے کر ریٹائرمنٹ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ مسلسل بجی گھنٹی سے کھلی اس نے اٹھنا چاہا تو سر بے حد وزنی ہو رہا تھا بمشکل وہ کوہنی کا سہارا لے کر سیدھا ہوا اور فون دیکھا سفیر عثمان جب اس نے فون کان سے لگایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا اور جب اس نے سفیر کی بات سنی تو اسے جیسے زور کا چکر آیا تھا آبی ایک لڑکی کا فون آیا ہے وہ اپنا نام حیا بتا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو اغوا کر لیا گیا ہے وہ رات شاید اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی انڈیا میں رو کی تحویل میں گزری راتوں سے بھی زیادہ تلخ زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ بھیانک اسے لگا تھا وہ حیا کو کھو چکا ہے صرف اس لیے کہ وہ اس کی نگرانی نہیں کر سکا وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا وہ لوگ اسے اغوا کر چکے تھے صرف اس لیے کہ اس رات عبد الرحمن پاشا سو گیا تھا وہ اس کو لے گئے تھے وہ کیا کرے وہ کدھر جائے وہ اب کیا کرے گا وہ بمشکل بستر سے اٹھا چہرے پہ پانی بھی نہیں ڈالا بس جیکٹ اٹھائی پستول جیب میں رکھا اپنا خاص چاقو جراب کے ساتھ باندھا اور فون ہاتھ میں لیے باہر بھاگا گاڑی تک آتے آتے اس کو چکر آ رہے تھے باہر سردی تھی ہڈیوں کو جمع دینے والی سردی اور اندھیرا دنیا جیسے ختم ہو کر برف کا ڈھیر بن گئی تھی وہ رات برف جیسی رات تھی سرد اور کہر آلود سفید اور ٹھنڈی کار اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سفیر کو کال بیک کیا کچھ بتایا اس نے وہ کدھر ہے بوس فورس برج کہا تھا میں کال بیک کر رہا ہوں مگر کال نہیں جا رہی اس کا نمبر رومنگ پہ ہے اور بیلنس ختم ہو گیا ہوگا مگر مسئلہ یہ تھا کہ بوس فورس برج بھی دو دو ہیں ایک فرسٹ بوس فورس برج جس کو عرف عام میں بوس فورس برج کہا جاتا تھا اور دوسرا سیکنڈ بوس فورس برج جس کا نام سلطان احمد برج تھا یہ پل سلطان احمد مسجد نیلی مسجد کی پشت پہ ہی تھا چونکہ حیا نے سفیر کو پاکستانی موبائل سے کال کی تھی اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کیا وہ واقعی سلطان احمد برج کے قریب میں ہی کہیں تھا دوسرا ٹریسر جواب نہیں دے رہا تھا وہ سمجھ نہیں سکا کہ حیا نے اسے کال کیوں نہیں کی اس نے عثمان شبیر سے مدد مانگی مگر اس سے کیوں نہیں نہ جہان سے نہ عبد الرحمن سے کیوں ان سے کیوں نہیں لیکن ابھی یہ ثانوی باتیں تھیں اسے جلد از جلد حیا کو ان لوگوں کے شکنجے سے نکالنا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہوں گے وہ آرگنائزڈ کریمنلس تھے جو لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے اور استنبول میں ان کے بہت سے گروہ کام کر رہے تھے ترکی اس شے کے لیے خاصا بدنام تھا روس یوکرائن کی لڑکیاں نوکری کے لالچ میں ادھر لائی جاتی اور بیچ دی جاتی پھر زبردستی ان سے وائٹ سلیوری کروائی جاتی یعنی کال گرلز بنا دیا جاتا اور ان سے پیسے وصولے جاتے جتنا وہ سمجھ پایا تھا وہ کسی شپ پہ تھی وہ لوگ اسے کہیں دور لے جا رہے تھے سلطان احمد برج پہ پہنچ کر اس نے اس بات کی تصدیق بھی کر لی ایک شپ سامنے ہی تھا اس کا ٹریسر بھی وہیں کا اشارہ دے رہا تھا وہ وہیں تھی جہان جی پل پہ کھڑا تھا تو وہ چند کوس دور تھی برف کی طرح ٹھنڈی رات میں وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھا سلیمان سے کا خیال رکھنے کا وعدہ بھی نہیں نبھا سکا تھا وہ بے بسی کی انتہا تھی اس نے پھٹتے سر اور تناؤ کا شکار آساب کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی کہ اب وہ کیا کرے وہ اکیلا آدمی ان کے کسی شپ پہ حملہ تو نہیں کر سکتا تھا اسے پولیس کی مدد چاہیے تھی اسے فورس چاہیے تھی ایسے لوگ جو اس کے کہے سے آگے پیچھے نہ ہٹیں سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اسے صرف حیا کو بچانا ہی نہیں بلکہ میڈیا اور تفتیشی افسران کی نظر سے اس کو دور بھی رکھنا تھا اس کہر آلود یخ بستہ رات میں وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے تمام کانٹیکسٹ استعمال کیے بے حد شدید سر درد اور بار بار دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ وہ پل کے اس پار کھڑا تھا ایک خوف جو ہر سو اس کے ساتھ تھا کہیں وہ دیر نہ کر دے کہیں کچھ برا نہ ہو جائے بہت عرصے بعد اس نے خود کو اتنا بے بس اور مسترد محسوس کیا تھا وہ عبد الرحمن پاشا تھا مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ عبد الرحمن پاشا ایک بڑے نام کے سوا کچھ بھی نہ تھا استنبول میں خفیہ پولیس کی ایک برانچ ٹرسٹ ٹیم کہلاتی تھی یہ سادہ کپڑوں میں سڑکوں پہ پیٹرول کرنے والے اہلکار تھے بہت قابل تھے اور ان سے اس کی اچھی شناسائی تھی ایک آفیسر کے لیے تو اس نے کئی کام بھی کر کے دیے تھے صرف اس لیے کہ کل کو وہ اس کے کام کر کے دے گا اور اب وہ وقت آن پہنچا تھا جب اسے احسان کا بدلہ احسان سے چاہیے تھا ٹیم کا وہ یونٹ جلد ہی جگہ پہ پہنچ گیا ایک ایک منٹ قیمتی تھا انہوں نے علاقے کو گھیر کر باری باری خاموشی سے شپ پہ اترنا شروع کر دیا چند بندے پکڑے چند کو گرایا کسی کے سر پہ پستول رکھ کر لڑکیوں کا پوچھا اور بالآخر ان کو وہ راہداری مل ہی گئی جہاں ایک کمرے میں لڑکیاں بند تھیں وہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہونے والوں میں میں سب سے آگے تھا اندر ایک دم روشنی کی گئی اندھیرے بے ہوش نیم جان پری لڑکیاں بہت بری حالت میں تھیں وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حیا کو ڈھونڈنا چاہا کئی لڑکیوں کے چہرے دائیں بائیں ڈھلکے ہوئے تھے اس نے ایک ایک چہرے کو موڑ کر دیکھا حیا کہیں بھی نہیں تھی یہ کیسے ہو سکتا تھا آفیسر اپنی کاروائی کر رہے تھے وہ کمرے سے باہر بھاگا ایک آفیسر اس کے پیچھے آیا تھا وہ پوچھ رہا تھا کہ اسے اس کی لڑکی ملی یا نہیں وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا بس اس نے موبائل سے ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کیا وہ آس پاس ہی تھی مگر کدھر شپ کے ایک بندے کو ایک اہلکار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا وہ ان سے ان کے بڑوں کا پوچھ رہے تھے وہ ہکلاتے ہوئے ایک اندر کی سمت جاتی کا بتانے لگا جہان نے پوری بات نہیں سنی وہ اس اس طرف بھاگا ساتھ ہی نے کو کال ملائی حیا کا فون رومنگ پہ تھا اور کال نہیں جا سکتی تھی کہ بیلنس ختم تھا مگر اس نے سسٹم ہیک کر کے کال ملائی اور یہ سب تب ہوا جب وہ اور ساتھی افسر دوڑتے قدموں سے اس راہداری میں بھاگتے جا رہے تھے اور تبھی اس نے ایک کمرے کے پیچھے سے حیا کی چیخیں سنی وہ رک گیا اس آواز کو وہ اچھے سے پہچانتا تھا یہ حیا ہی تھی اس کا دماغ گول گول گھومنے لگا وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی اسے لگا وہ اس کو کھو چکا ہے وہ ناکام ہو چکا ہے وہ اسے محفوظ نہیں رکھ سکا وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا وہاں مزید لوگ بھی آ گئے تھے دو آفیسرز کمرے کے دروازے کے درد سے اندر دھواں پیدا کرنے والے بم چھوڑنے لگے وہ ہر چیز سے بے نیاز زور زور سے دروازے کو بوٹ سے ٹھوکر مارنے لگا وہ چیخ رہی تھی کمرے میں یقیناً دھواں بھر رہا ہوگا اور وہ چیخے جا رہی تھی ایک مردانہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی زور دار ٹھوکر کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہ لوگ کسی بہتے سیلاب کی طرح اندر داخل ہوئے اسی وقت اس آدمی نے اس کی بیوی کو آتش دان پہ پھینکا تھا وہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ منظر تھا کمرے میں بہت سا دھواں پھیلا تھا وہ برف کی رات نہیں تھی وہ آگ کی رات تھی اور وہ کرسی پہ بندھی زخمی دہکائے گئے بازو کے ساتھ آگ کے قریب اوندھے منہ گری ہوئی تھی اس کے لباس کا دامن جل رہا تھا مگر باقی اس کا لباس ٹھیک تھا ایک آفیسر تیزی سے اس کے لباس کو بجھانے لگا جہان حیا کی طرف نہیں گیا وہ تیزی سے اس پستہ قدروسی کے جانب بڑا تھا جس نے اس کی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ وہ اس کی بیوی کو ہاتھ لگائے سر درد بخار فرسٹریشن اور غصہ ایک جنون تھا جو اس پہ سوار ہو گیا تھا اس نے اس روسی کو گردن سے پکڑا اور پھر اسے دھکیلتے ہوئے اس کا سر دیوار سے دے مارا روسی نے جواب میں اس کے سینے پہ زور سے لات ماری وہ لمحے بھر کو سنبھل نہیں پایا اور پیچھے جا کر لگا سر پہ چوٹ لگی پہلے سے موجود درد جیسے پھٹنے کے قریب آ گیا مگر اگلے ہی پل وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور روسی کو پھر سے گردن سے دبوچا اسی جنون آمیز انداز میں اب وہ اس کا سر بار بار دیوار سے مار رہا تھا لہو لہان ہوئے روسی نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں رکا اگر اس کا دوست آفیسر اس کو نہ پکڑتا تو شاید وہ اس کو جان سے مار چکا ہوتا بمشکل ان لوگوں نے ان دونوں کو چھڑایا اپنے ہوٹ سے رستہ خون جیکٹ کی آستین سے صاف کرتے ہوئے وہ خود کو آفیسر کی گرفت سے چھڑاتا ہوا تیزی سے حیا کی جانب بڑھا تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی شاید اس نے دھوئے سے بھرے کمرے میں اسے دیکھ کر پہچان لیا ہوگا گو کہ یہ مشکل تھا مگر یہ وقت یہ باتیں سوچنے کا نہیں تھا وہ ابھی صرف اور صرف اس کی خیریت چاہتا تھا وہ زخمی تھی اس کا خون نہیں نکل رہا تھا مگر اس کو جلایا گیا تھا داغا گیا تھا اور اس کے سر پہ گرم مایا گرایا گیا تھا اسے جلد از جلد طبی امداد چاہیے تھی اگر وہ عبدالرحمن پاشا نہ ہوتا تو وہ سیکیورٹی آفیسر کبھی بھی بازیاب ہونے والی لڑکیوں کی تعداد چونتیس سے تینتیس لکھنے پہ اور اسے خاموشی سے اپنی دوست کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتا ٹرسٹ ٹیم نے اس کے ساتھ تعاون کیا البتہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کیس کی مزید تفتیش کے لیے اسے بار بار بلایا جائے گا بھلے اسے سینکڑوں دفعہ بلوائے مگر حیا کو نہیں وہ اسے ان سب سے دور رکھنا چاہتا تھا وہ اس کے لیے یہی کر سکتا تھا اس سب کے باوجود وہ جانتا تھا کہ وہ اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہا یہ اس کی اپنی وجہ سے ہی ہوا تھا اس نے ہاشم کو گرفتار شدگان میں دیکھا تھا اور جیسے کسی نے اس کے اوپر دہکتے کوئلے انڈیل دیے تھے ہاشم جس کو اس نے کے تعاقب کرنے کو کہا تھا وہ ہاشم اس کی بیوی کو بیچ آیا تھا یہ سب اس کا اپنا قصور تھا اس نے غلط آدمی پہ بھروسہ کیا اس نے اپنی وجہ سے حیا کو اتنا نقصان اٹھانے پہ مجبور کر دیا وہی ذمہ دار تھا اس سب کا اپنے آپ کو ملامت کرتا وہ کو وہاں سے لے آیا تھا ایک ہی جگہ تھی جہاں وہ اس کو لے جا سکتا تھا جہانگیر ممی کے پاس بھی نہیں ممی یا کسی بھی رشتہ دار کو کچھ پتہ لگے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا چاہے وہ ممی ہی کیوں نہ ہو اب ایک ہی جگہ تھی بیوکا عائشہ گل وہ اسے ہسپتال نہیں لے جانا چاہتا تھا اگر وہ اسے خود ہسپتال لے جائے گا تو صبح تک پورے عدلار کو خبر مل جائے گی اپنے کسی آدمی پہ اسے بھروسہ نہ تھا کہ وہ حیا کو کسی دوسرے کے ساتھ ہسپتال بھیج دے کبھی بھی نہیں وہ اتنا ہرٹ تھا اتنا پریشان تھا کہ وہ آخری جگہ جہاں سے بات باہر نہیں نکلے گی اسے عدلار میں اپنا گھر ہی لگا تھا ہیا کے زخم ایسے نہ تھے کہ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت پڑتی وہ خود بھی اس کی پٹی کر سکتا تھا مگر سارا مسئلہ اس کے بالوں کا تھا اگر وہ خراب ہو گئے تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا ابھی جلد از جلد اس کے بالوں پر سے وہ ویکس اتارنا تھا اور اس سلسلے میں عائشہ اس کے لیے کچھ کر سکتی تھی عائشہ کو یقیناً ان کابوں کا تجربہ نہ ہوگا وہ کوئی پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں تھی وہ تو چھوٹی سی لڑکی تھی مگر وہ ایک بات جانتا تھا وہ اس لڑکی پہ بھروسہ کر سکتا تھا آگے عائشہ کیسے حیا کے بال ٹھیک کر سکتی تھی یہ عائشہ کا مسئلہ تھا خوف اور اچانک پڑی افتاد انسان کا اصل پوٹینشیل اس کے سامنے لاتے ہیں اور وہ اس طرح کے شدید حالات میں ایسے کام کر جاتا ہے جو عام زندگی میں اسے لگتا ہے کہ اس سے کبھی نہیں ہو پائیں گے اس وقت بھی اسے عائشہ سے اسی پوٹینشل کی امید تھی وہ عبد الرحمن کے لیے کچھ نہ کچھ کر لے گی عائشہ اور بہارے اس روز اکیلی تھی آنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے شہر سے باہر گئی تھی وہ پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوا تھا اور اس بے ہوش زخمی لڑکی کو اس نے بالائی منزل پہ بنے اپنے پرتائش سے بیڈ روم کے بیڈ پہ لٹا دیا تب بھی وہ بے ہوش تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کون ادھر لائے تھا اس برف اور آگ کی رات میں وہ تیزی سے زینے پھلانگتا نیچے آیا اور عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا دھر دھر دھر اس نے دروازہ پیٹ ڈالا تھا کیا ہوا کون عائشہ سر پہ اسکاف لپیٹی نین سے گھبرا کر اٹھے اور باہر نکلی تو اسے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں تم تم انڈیا سے کب آئے اور تب اسے یاد آیا کہ والوں کے لیے وہ انڈیا میں ہی تھا آج ہی آیا تھا مجھے تمہاری مدد چاہیے اوپر آؤ جینز اور بکھرے بال رف ہولیا اینک غائب یہ وہ عبد الرحمن تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی مگر جیسے کہ اس نے کہا وہ دونوں بہنیں اٹھ کر اوپر اس کے ساتھ آئیں سارا معاملہ ان کو سمجھا کر جہان نے جب مدد کے لیے کہا تو عائشہ تذبذب سے بیٹ پہ پڑی حیا کو دیکھنے لگی تم اسے ہسپتال لے جاؤ یہی ٹھیک رہے گا مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا نہیں کل صبح ہم ڈاکٹر کیوں لگتا ہے میں یہ کر سکوں گی تم خود ہی تو کہتے ہو کہ آئشے گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی اس نے ملال سے کہتے ہوئے بے ہوش پڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھا وہ اکثر یہ بات کہہ دیا کرتا تھا تاکہ عائشے سب کچھ کرنا سیکھ جائے پلیز عیشے کچھ کرو مجھے کسی پہ اعتبار نہیں اور اگر تم کچھ نہ کر سکتی ہوتی تو ہمیں لہجے اور سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا اوکے ہم کوشش کرتے ہیں اس کے انداز میں کچھ تھا کہ عائشہ سویٹر کی آستینیں پیچھے چڑھاتی اٹھی اور غمودہ لڑکی کے سرحانے آ بیٹھی بہارے البتہ سوفے میں بیٹھی ہتیلیوں پہ چہرہ گرائے گہری سوچ میں گم تھی کچھ بھی کرو مگر مجھے اس کے بال واپس چاہیے وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پھر سے جیسے منت کر رہا تھا اس کے چہرے پہ زمانوں کا کرب اور تکلیف رقم تھی اس کے بال بہت خوبصورت ہیں اور مجھے وہ واپس چاہیے کیا وہ تمہیں اچھی لگتی ہے بہارے نے بہت سوچ کر سوال کیا عائشہ نے تعدیبی نظروں سے اسے گھورا مگر وہ جہان کی طرف متوجہ تھی وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر آہستہ سے اس بات میں ہلایا بہت زیادہ اور اگر کے بال خراب ہو گئے تو وہ تمہیں اچھی نہیں لگے گی بہت ہو گیا بہارے گل عائشہ نے سختی سے ٹوکا تو بہارے نے منہ بسور کر سر جھٹکا وہ مجھے تب بھی اچھی لگے گی کچھ دیر بعد وہ بہت مضبوط لہجے میں بولا تو بہارے نے اکیڑ کر چہرہ لیا اسے جیسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی عائشہ اب اس کے بالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی ویکس ویکس کھینچ کر اتاری جائے تو بالوں کو نقصان دے گی لیکن اس نے ذہن پہ زور ڈالنا چاہا لیکن اگر ہم اس کو پگلا کر اتاریں تو یہ اتر جائے گی مگر اسکل کو جو نقصان پہنچا ہوگا وہ تم اس کل کے زخموں کی فکر مت کرو صرف یہ ویکس اتارو ہاں بعض دفعہ ہاتھ پہ بھی گرم گرم ویکس گر جاتی ہے اتنا نقصان نہیں ہوتا جو بھی زخم ہیں وہ بھر جائیں گے مگر اس کو کیسے وہ بے بسی سے بولی آخر کون سی چیز ہے جو ویکس گھول سکتی ہے عائشہ جمے ہوئے ویکس کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتی سوچ میں پڑ گئی گرم پانی وہ بولا مگر عائشہ نے نفی میں سر ہلایا ہم اس کا چہرہ بچائے بنا بال گرم پانی میں نہیں ڈال سکتے ویکس اس کی مانگ پہ گری ہے ہمیں بہت ابلتا ہوا گرم پانی چاہیے ہوگا مگر اس کے چہرے کو وہ جلا دے گا صرف بالوں پہ کچھ لگانا ہے پھر وہ ایک دم چوکی شیمپو ہاں شیمپو ہے جو ویکس کو گھول سکتا ہے شیمپو بالوں پہ لگی چیزوں کو گھول سکتا ہے مگر وہ جوش سے کہتی کہتی رکی جہان اور بہارے منتظر سے اسے دیکھ رہے تھے مگر مسئلہ یہ ہے کہ عموماً تمام شیمپوز میں ویکس پہلے سے موجود ہوتی ہے ہمیں کوئی ایسا شیمپو استعمال کرنا ہوگا جس کے اجزاء میں ویکس شامل نہ ہو ایسا کون سا شیمپو ہے جس میں ویکس نہیں ہوتی ہے سن سلک وہ ایک دم سر اٹھا کر بولا سن سلک میں ویکس نہیں ہوتی تمہیں کیسے پتا بہارے نے حیرانی سے اسے دیکھا جب میں جیل میں تھا تو وہاں ایک دفعہ باتھ روم میں سن سلک کی بوتل قسمت سے مجھے دی گئی تھی میں نے اس کے سارے اجزاء ترکیبی حفظ کر لیے تھے مجھے یاد ہے ان میں ویکس نہیں تھی تم جیل میں بھی رہ چکے ہو عائشہ کو جہاں شوق لگا وہاں بہارے مارے ایکسائٹمنٹ کے اٹھ کر بیٹھ گئی واقعی تم جیل میں بھی رہ چکے ہو وہ بے حد متاثر ہو چکی تھی ہاں بس ایک دفعہ غلطی سے بس ایک رات کے لیے جاؤ تم سنسلک لے کر آؤ میں اسٹڈی میں ہوں مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جائے گا دکھتے سر کے ساتھ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں بتا پا رہا تھا سو اٹھ کر اسٹڈی میں جا بیٹھا اور سگریٹ جلا لی وہ آگ اور برف کی رات تھی یہ خیال ہی کہ حیا کا نقصان پہنچا ہے اس کے سارے جسم کو برف کی طرح ٹھنڈا اور مردہ کر دیتا تھا اور پھر وہ آگ یاد آ جاتی جو اس لڑکی نے صحیح تھی سب اس کا قصور تھا اس آگ اور برف کی رات پہ وہی قصور وار تھا اس کا دل بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا اندر عائشہ نے پوری مستعدی سے کام شروع کر دیا تھا سب سے پہلے اس نے ٹیشو رول لیا اور بہت سا ٹیشو اچھے سے حیاء کے سر پہ اس جگہ لپیٹا جہاں ویکس گری تھی پھر اوپر سے اس نے ہیئر ڈرائر چلا دیا تیز گرم ہوا ٹیشو سے گزر کر بالوں کو چھونے لگی عائشہ اسی طرح حیاء کے سرحانے کارپٹ پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہیئر ڈرائر پکڑے اس کے بالوں کے قریب آگے پیچھے کر رہی تھی آہستہ آہستہ ٹشو تلے جمی ویکس پگھل کر ٹشو میں جذب ہونے لگی جیسے ہی ٹشو کا وہ ڈھیر گیلا ہو گیا بہارے نے جلدی سے سے اسے کے بالوں اتارا اور ٹوکری میں پھینکا تب تک عائشہ نیا رول کھول کر حیا کے بالوں میں لپیٹنے لگی تھی یوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ٹیشو بدل دیتی بہت سارا ویکس یوں ہی اتر گیا یہاں تک کہ اب ویکس کی آخری تہ بالوں پہ جمی رہ گئی جس سے بال نظر آ رہے تھے پتلی مگر سب سے مشکل تہ اس کے لیے اس نے شیمپو استعمال کیا کو اس کے گردن پہ آگے پیچھے پھیلا کر کہ وہ عبد الرحمن کا بیٹ تھا اور اس پہ ایک داغ بھی وہ برداشت نہیں کرتا تھا اس نے سے کے بالوں کو گیلا کر کے نرمی سے ان پہ شیمپو کا مساج شروع کیا امی درمیان میں ایک دفعہ اس کی آنکھ بھی کھل گئی شاید پانی اس کی آنکھوں پہ گرا تھا اس نے فوراً بہارے کو آہستہ سے کہا عبد الرحمن کو کہہ کر آؤ کہ وہ جاگ گئی ہے عائشے کے ہاتھ ابھی جھاگ سے بھرے حیا کے بالوں پہ تھے باہر سر ہلا کر تیزی سے باہر بھاگی وہ اسی طرح اسٹڈی میں بیٹھا کھڑکی سے باہر تاریخ رات کو دیکھتا سگریٹ پھونک رہا تھا بھاگ کر اس کے پاس آئی وہ اٹھ گئی ہے بس تھوڑی سی زیادہ نہیں اب کیا کرے اس کے پکارنے پہ وہ چونکا پھر چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا پھر فوراً اٹھ کر باہر آیا اس کا رخ ایٹک کی طرف تھا جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سلپ اسپرے تھا اس اس کو کے تکیے پہ کر دو اور وہ پھر سے سو جائے گی اس نے اسپرے بہارے کو دے دیا وہ اسپرے پکڑے سر ہلا کر واپس اندر بھاگ گئی اس کی ہدایت کے مطابق عائشہ نے سلپ کے تکیے پہ کر دیا وہ جو ہلکی ہلکی جاگنے لگی تھی پھر سے غنودگی میں چلی گئی صبح فجر سے قبل اس کے بال تھوڑے بہت زیا کے بعد واپس اپنی حالت میں آ چکے تھے دوسری طرف وہ بھی واپس اپنی حالت پہ آ چکا تھا البتہ اس نے ایک کام اور کیا تھا کہ جو تصاویر اس کے پاس ہیا کی تھیں وہ اس نے اسٹڈی کے کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ کر کے اسٹڈی کی دیواروں پہ آویزہ پینٹنگز کے فریم میں اصل پینٹنگ اور شیشے کے درمیان لگا دی تھی تاکہ یوں لگے کہ وہ تصاویر ہی فریم کی گئی ہے جب وہ ادھر رہے گی اور کسی دن وہ اس کے کمرے میں آ کر یہ دیکھے گی تو وہ جان لے گی کہ وہ برا آدمی نہیں تھا وہ اس کے بہت سے لمحوں میں اس کے ساتھ تھا اور اس کا خیال رکھا کرتا تھا صبح تم ڈاکٹر کو لے آنا باقی سارے کام وہ کر دے گی مگر ایک بات صبح جب وہ دونوں کمرے سے نکلے تو وہ اپنے مخصوص حلیے میں سوٹ میں ملبوس بال جل سے پیچھے کیے اینک لگائے بریف کیس اٹھائے واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا کیا تم اس کو نہیں بتاؤ گی کہ میں یہاں آیا تھا بہارے اگر تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا اوکے میں کیا کہہ رہی ہوں وہ نروٹھے پن سے شانے اچکا کر بولی جب بہارے منظر سے ہٹ گئی تو اس نے عائشہ کو مخاطب کیا تم نے مجھے بہت بڑا فیور دیا ہے تم اس کے بدلے مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو میں انکار نہیں کروں گا وہ سنجیدگی سے بولا تھا عائشہ کھلے دل سے مسکرا دی میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اگر تمہیں کسی بڑے فیور کی ضرورت پڑے تو تم مجھ سے ضرور مانگو بالکل میں دوبارہ بھی مانگوں گا وہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا مگر ضرورت پڑنے پہ تمہارے پاس ضرور آؤں گا ایک اور بات قدرے رک کر اس نے کچھ بتانا شروع کیا جس کو سن کر عائشہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی وہ وہ تمہاری بیوی ہے اور تمہیں کسی دوسرے نام سے جانتی ہے پھر تم نے آنے سے کیوں کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو وہ سچ بولنے والی لڑکی ایک دم ششدر رہ گئی تھی میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کسی امیر آدمی کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے یا نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا وہ اب عائشہ کے سوالات سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا اپنوں کو ہر وقت آزماتے نہیں ہیں عبد الرحمن جو بھی ہے تم بہارے کو یہ سب مت بتانا میں نہیں چاہتا کہ حیا کسی اور کے منہ سے میرے بارے میں یہ سب سنے ایسی صورت میں وہ کبھی میرا اعتبار نہیں کرے گی میں اسے خود سب بتا دوں گا مگر کچھ وقت بات تم بہت جھوٹ بولتے ہو عائشہ نے دکھ سے اسے دیکھا اور جواباً اس کے تاثرات پھر سے سپاٹ ہو گئے پوری رات جس شخص کو عائشہ نے دیکھا تھا وہ چلا گیا تھا اور پرانا عبد الرحمن واپس آ گیا تھا جو اس اس تھپڑ کی بابت ابھی تک سے خفا تھا بس ایک ہی لمحے میں وہ ساری رات کے لیے بنا بکھرا بکھرا سا عبد الرحمن غائب ہو گیا تھا کوشش کرنا وہ کچھ دن تمہارے پاس ٹھہر جائے میں جا رہا ہوں فون کرتا رہوں گا سنجیدگی سے کہہ کر وہ پلٹ گیا تھا عائشہ ملال سے اسے جاتے دیکھتی رہی اب اسے وہی کرنا تھا جو وہ کہہ رہا تھا کیونکہ اسے واپس انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا اس لیے اگلے ہی روز اس نے عائشہ کو کال کر کے بتایا کہ وہ واپس انڈیا جا رہا ہے حسب معمول وہ مان گئی اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جتنے دن ہایا اس گھر میں رہے امت اللہ حبیب واپس آئیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ وہ عبد الرحمن کی اصلیت جان جائے گی وہ اچھی خاصی ذہین لڑکی تھی وہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اگر کسی دوسرے کے منہ سے وہ سنے گی تو وہ اس کا اعتبار کھو دے گا اس لیے بہتر تھا کہ جب تک وہ اپنا پزل باکس نہ کھولے تب تک وہ عبد الرحمن کی حقیقت سے خبر رہے اس لیے اس نے آنے کے کچھ کام ایسے لگا دیے مصروف رکھیں گے بس یہ چند دن ہی تو رہے گی عائشہ کے گھر پھر بھلے آنے واپس آ جائیں خیر تھی تیسرے روز اس نے عائشہ کو انڈین نمبر سے کال کی وہ حیا سے بات کرنا چاہتا تھا وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا اس کے دل کو اس دن سے اب تک قرار نصیب نہیں ہوا تھا مگر وہ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی اگر وہ اسی میں خوش تھی تو ٹھیک ہے اس نے کہلوا دیا کہ وہ وہ عدلار نہیں آئے گا آرام سے ادھر رہے اگر یہی حیا کے سکون کا باعث تھا تو وہ ایسے ہی کرے گا مگر ان دنوں بار بار اس رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اور اس کو تکلیف دیتے تھے حیا کے بازو پہ داغا ہو اور ساتھ میں آخری سلاخ کے دو حروف ری جو جلد ہی داغ ہٹانے کے باعث ٹھیک سے داغے نہ جا سکے تھے اور آبلے سے بن گئے تھے وہ منظر بہت عذیت رساں تھا اگر وہ دو لفظ ٹھیک سے داغ دیے جاتے تو وہ کتنا عرصہ اسے دیتے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا ہاں ٹھیک ہے سرجری سے وہ مٹ جاتے مگر جب تک نہ مٹتے تب تک وہ اسے عذیت دیتے نا کاش وہ ذرا پہلے پہنچ گیا ہوتا کاش کہ وہ اس کو جلنے کی تکلیف سے بچا پاتا کاش ممی البتہ ذرا پریشان تھی کہ حیا کہنے کے باوجود کیوں نہیں آئی اس صبح جب وہ گھر پہنچا تو ممی نہیں تھی انہوں نے رات کو اسے جاتے نہیں دیکھا سو ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ رات کہاں رہا تھا دوپہر میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو ممی نے بتایا کہ وہ حیا کے ہاسٹل گئی تھی اور ایک سٹوڈنٹ نے بتایا کہ شاید اسے اپنی میزبان فیملی کی طرف رکنا تھا اس کے دونوں نمبرز بند آ رہے تھے یہی بات ممی کو پریشان کر رہی تھی اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا اس کو راز رکھنے آتے تھے بس اس نے تسلی دی کہ فون خراب ہوگا وہ فکر نہ کریں البتہ عائشہ کو اس نے فون پہ تاکید کی کہ وہ سے کہے وہ اپنے گھر فون کر لے اگلے روز اس نے واقعی فون کر لیا اب سرکاری طور پہ دھیان سکندر کے ہاں اس کا نمبر آ گیا تھا مگر وہ اس کو وہاں فون کرے یہ مناسب نہیں تھا اس نے ہوٹل گرینڈ میں ایک بندے سے کہلوا کر حیا کے لیے نیا موبائل اور سم بھی دلوا دی تھی اور ظاہر ہے یہ نمبر بھی اس کے پاس تھا لیکن اگر جہان اسے فون کرے تو اس کو نمبر کہاں سے ملا جیسے سوال کی کوئی لاجیکل وضاحت نہ بنتی تھی عبد الرحمن سے بات وہ کرنا نہیں چاہتی تھی جہان اسے کال کر نہیں سکتا تھا پھر وہ کیسے اس کی آواز سنے کیسے اس سے بات کرے میجر احمد ہاں میجر احمد بھی تو ہے وہ اسے کال کر سکتا تھا کیونکہ میجر احمد عموماً ہر بات جانتا ہوتا تھا شاید تب وہ اس کی آواز سن سکے اور یہ کوشش کامیاب رہی کتنے دنوں بعد اس نے حیا کی آواز سنی تھی وہ حسب معمول میجر احمد سے بیزار تھی مگر یہ طے تھا کہ وہ اس پہ اعتبار کرتی تھی تبھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ بلیک میلرز کو کیسے قابو کیا جاتا ہے اسے کون بلیک میل کر رہا تھا اس کا دھیان ہاشم کی طرف گیا خیر اگر وہ عبد الرحمن پاشا تھا تو وہ ہاشم کو کئی سال تک جیل سے باہر آنے نہیں دے گا پھر اس نے اندھیرے میں تیر چلا کر اسے بتایا کہ وہ پزل باکس کھول چکی ہے تب وہ ہنس دیا اس کا لاکر ابھی تک خالی تھا جب اس نے ویڈیو رکھی ہی نہیں تو کیسا انکشاف وہ تل ملا کر فون رکھنا چاہتی تھی مگر وہ اس کو مزید سننا چاہتا تھا یہاں تک کہ وہ سو گئی مگر وہ اس کی خاموشی سنتا رہا اس وقت وہ اپنے ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پہ بیٹھا ریسیپشنسٹ کے فرض سر انجام دے رہا تھا وہ اپنے کام نپٹا رہا اور دوسری جانب اسے حیا کے سانس لینے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی رہیں ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اسے لگا کہ اس کے نتنے گیلے ہو رہے ہیں تکلیف کی ہلکی سی لہر اٹھی اور سر کا وہی درد ہر چیز پہ چھانے لگا اس نے ہاتھ سے ناک کو چھو کر دیکھا خون پہلی دفعہ سر درد سے اس کی نقصیر پوٹھی تھی باتھ روم میں جا کر بیسن کے سامنے ناک اور سر کو دھوتے ہوئے بھی اس نے فون کا اسپیکر آن رکھا وہ سو رہی تھی اور وہ بیسن پہ نڈھال سا جھکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا تین گھنٹے اور بیس منٹ کے بعد کال خود بخود کٹ گئی چونکہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے کال کر رہا تھا اس لیے وہ گھنٹے بعد کٹنے کے بجائے کافی دیر سے کٹی موبائل بند کرتے ہوئے بلاخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے کہیں نہ کہیں کچھ غلط تھا اگلی صبح حیا نے اسے نمبر بھیج دیا اس نے نمبر ملتے ہی اسے فون کیا کرنے کی کوئی بات نہیں تھی بس وہ اس سے بات کرتے رہنا چاہتا تھا اگلے روز وہ صرف اس سے ملنے عدلار آیا اس نے عائشہ سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ پورٹ پہ آئے تو بہارے کو ساتھ نہ لائے عائشہ ظاہر نہیں کرے گی مگر بہارے چھوٹی بچی ہی تو تھی سو عائشہ نے ایسا ہی کیا کھلی فضا میں کرسیوں پہ بیٹھے ناشتہ کرتے اس نے چند ایک بار خریدنے کی کوشش کی مگر حیا نے نہیں بتایا کہ عائشہ اور بہارے سے اس کی دوستی کیسے ہوئی اور نہ ہی یہ کہ اس کے زخم کیسے آئے وہ ابھی اس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی البتہ وہ دوبارہ سے اس کے فون کے بارے میں پوچھنے لگی تھی گو کہ اس نے اسے دو ایک بار ہینٹ دیا تھا کہ وہ اسپیشل گفٹ تھا اور اسپیشل سے مراد اسپیشل سروس ہی تھی مگر وہ ابھی تک بوجھ نہیں پائی تھی خود سے یوں ہی وہ نہیں بتائے گا وہ پہلے خود بوجھے گی تب ہی وہ اسے ڈھونڈ پائے گی البتہ تب وہ ذرا سا سنبھلا جب حیا نے کہا کہ اس کا چہرہ اپنے باس کے ذکر پہ چمکنے لگتا ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا اپنا ملک اپنی جاب سب بہت یاد آتا تھا مگر کیا اس کے صحت اسے مزید نوکری کرنے کی اجازت دے گی یہی وہ الجھ جاتا تھا وہیں اس کے ساتھ بیٹھے اس کو ممی اور عائشہ دونوں کے ٹیکسٹ موصول ہوئے تھے صرف ممی کے میسج کا اس نے حیا کو بتایا اور عائشہ کا پیغام پڑھ کر وہ صرف مسکرا دیا تم نے ٹھیک کہا تھا اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ بولتے تمہیں بالکل افسوس نہیں ہوتا اب تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ تم کبھی انڈیا گئے ہی نہیں تھے تم استنبول میں ہی تھے یہ لڑکی بھی نا اس نے مسکرا کر سر جھٹکتے شکریہ لکھ کر جوابی پیغام بھیج دیا اس روز ساحل سمندر پہ چلتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کے لبوں سے روحیل کا ذکر نکل آیا تھا روحیل سے تین ساڑھے تین برس قبل اس وقت ملا تھا جب وہ ایک چھوٹے سے کام کے سلسلے میں وہاں ایک تعلیمی ادارے میں گیا تھا تب ایک طالب علم نے اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی تھی اور ایک گولی اس کو بھی لگ گئی تھی چونکہ وہ اللیگل کام کے سلسلے میں وہاں تھا سو وہ جل از جل موقع سے فرار ہو گیا خراب ہوتے زخم کے باعث اس کو کسی قابل اعتماد شخص کے پاس پناہ لینی تھی اور چونکہ امریکہ آنے سے قبل وہ وہاں موجود ہر رشتہ دار کا پتہ کھوج کر لایا تھا اس لیے وہ روحیل کے پاس چلا گیا تھا یہ بات اس نے روحیل کو سیغہ راز میں رکھنے کو کہی تھی اور جواب میں وہ یہ بات راز رکھے گا کہ وہ لڑکی روحیل کے ساتھ رہ رہی ہے اس ڈیل کے بارے میں وہ حیا کو تو نہیں بتا سکتا تھا سو بات ٹال گیا اب وہ پوچھتی رہے اپنے بھائی سے اسے کیا ساحل پہ حیا نے سیپ چننے کی بات کی تھی اس بات نے اسے اطمینان دلایا کہ اب وہ وہ کام کر سکتا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ عائشہ بہارے کے ساتھ سیب چننے کی عادی ہو گئی تھی عائشہ کے اکثر سیب موتی سے بھرے نکلتے تھے جبکہ بہارے کے اکثر خالی جب جہان نے عائشہ کی سالگرہ پہ پچھلے قیمتی انگوٹی بطور تحفہ دی تو دو ماہ بعد جب الرحمن پاشا کے پاسپورٹ کے مطابق اس کی سالگرہ آئی تھی تو عائشہ نے اسے اپنی ایک سیپ سے اکٹھے نکلے تین موتی دیے تھے وہ موتی ایک ایک ننی سی قدرتی خراش لیے ہوئے تھے یعنی کہ ان کو پہچاننا آسان تھا اس نے عائشہ کو گو کہ اس لڑائی کے بعد بتا دیا تھا کہ وہ جلد یا بدیر ان کو چھوڑ دے گا مگر اب جب تک وہ یہاں ہے اس کو کو خود ان دو معصوم لڑکیوں سے دور رکھنا چاہیے اس طرح کی جذباتی وابستگیاں مستقبل میں ان دونوں کا دل بہت بری طرح سے توڑ سکتی تھیں چھوٹا زخم بڑے زخم سے بہرحال بہتر ہوتا ہے اس نے سوچا وہ عائشہ کو چھوٹا زخم دے دے تاکہ وہ مستقبل میں کبھی اس سے کوئی امید نہ رکھے وہ تین موتی آج وہ اپنے ساتھ لایا تھا البتہ اس نے کسی اور طرح سے ان کو حیا کا دینے کا سوچا تھا مگر جب وہ سیپ کھولنے کے لیے چھرا لینے دور بیٹھے ان ٹورسٹ کے پاس گئی تو جہان نے رخ موڑ کر اپنی جراب کے ساتھ بندہ چاقو نکالا اپنے سیپ کا آدھا کاٹا اور تینوں موتی اندر کچھ اس طرح سے ڈالے کہ جب وہ حیا کے سامنے سیپ کاٹے گا تو وہ یہی سمجھے گی کہ موتی اندر قدرتی طور پہ موجود تھے اگر وہ یہ کام عائشہ کے سامنے کرتا تو وہ بھاپ لیتی اس کو سی پی او کا تجربہ تھا مگر حیا نہیں جان سکتی تھی اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ مواقع کا انتظار کرنے والوں میں سے نہیں تھا وہ موقع خود پیدا کرنے پہ یقین رکھتا تھا حیا اس کے نکلتے تین موتی دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی اور متاثر بھی وہ خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اپنے لیے خاموش ستائش وصول کرتا گیا کوئی اگر اس سے متاثر ہو رہا تھا تو اس کا کیا کیا جاتا بھلا یہ چند روز بات کی بات ہے ایک روز ایک بہت ضروری کام آن پڑا اسے اچانک سے کچھ بہت اہم پیپرز کی ضرورت پڑ گئی جو عدلار میں اس کے کمرے میں رکھے تھے اس نے عائشہ کو صبح فون کر کے پوچھا مگر وہ مدد کرنے سے قاصر تھی تمہارا بریف کیس تمہاری الماری میں ہوگا اور وہ لاک ہوتی ہے چابی بھجوا دو تو میں نکال سکتی ہوں اس کا انداز سپاٹ تھا تم رہنے دو میں خود کچھ کر لوں گا عائشہ کے لہجے کی خفگی وہ سمجھتا تھا وہ یقیناً حیا کے پاس ان تین موتیوں کو دیکھ کر بہت ہرٹ ہوئی ہوگی مگر ان دونوں کے لیے یہی بہتر تھا جو بھی تھا وہ سمجھدار لڑکی تھی اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی ویسے بھی دلوں کا سکون محبت پا لینے میں نہیں اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے اور وہ جانتا تھا کہ عائشے کو دل کا سکون ہمیشہ نصیب رہے گا اسی شام عائشہ اور بہارے کو ایک جاننے والوں کے گھر فوتگی میں جانا پڑ گیا سو شام میں جب وہ عدلار آیا تو وہ دونوں گھر نہیں تھی جہان گھر کے اقوی دروازے کو کھول کر ایک الگ تھلگ بنے زینے سے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا کمرے کی ایک چابی عائشے کے پاس اور دوسری اس کے پاس ہوتی تھی اندر آ کر اس نے کمرہ لاک کر دیا پھر وہ اپنے کام میں لگ گیا الماری سے اپنا بریف کیس نکال کر بیڈ پہ رکھا اور اسے کھول کر مطلوبہ فائز دیکھنے لگا وہ جانتا تھا حیا نیچے ہی تھی مگر وہ بھلا اوپر کیوں آئے گی اتنا بڑا گھر اس کے لیے کافی تھا اسے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ وہ اس وقت اوپر ہی موجود ہے یہی سوچ کر اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور فائل میں سے کچھ نام دیکھ کر اس پہ لکھنے لگا پہلے ہی لفظ پر پین کی روشنائی ختم ہو گئی کیا مصیبت ہے اس نے پین کو ذرا زور سے جھٹکا تو بریف کیس اور فائل پہ سیاہی کے موٹے موٹے قطرے گر گئے اس نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے لکھنا شروع کیا وہ ان لوگوں میں سے تھا جو قلم سے لکھ کر لاہ عمل ترتیب دینے پر یقین رکھتے تھے لکھے بغیر اسے اپنی سوچی گئی بات بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی تھی ابھی فہرست درمیان میں تھی کہ سیاہی پھر سے سوکھنے لگی اس نے دوبارہ قلم جھٹکا موٹی موٹی بوندے پھر سے بریف کیس پہ گری اس سے قبل کہ وہ الرحمن پاشا کی نفاست پسندی کے قتل پہ افسوس کرتا کمرے کے دروازے کے لاک میں چابی گھمائی جانے کی آواز آئی لمحے بھر کو تو وہ واقعی سکتے میں رہ گیا عائشہ بہاریں واپس آ گئی یا وہ حیا تھی وہ جو بھی تھی ایک ایک کر کے چابیاں لگا رہی تھی وہ عائشہ نہیں ہو سکتی تھی عائشے کو پتا تھا کہ دروازہ کون سی چابی سے کھلتا ہے اللہ اللہ دوسری چابی تک اس نے آنن فانن بریف کیس بند کیا اور الماری میں ڈالا تیسری چابی تک وہ باتھ روم میں جا کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو چکا تھا چوتھی چابی پہ دروازہ کھل گیا وہ حیا ہی تھی اور وہ اندر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی اس نے باتھ روم کے دروازے کے درد سے دیکھا وہ اب الماریاں کھول رہی تھی جلدی میں وہ نہ بریف کیس بند کر سکا نہ ہی الماری سوہیا سے بلا کر الماری کھل گئی تھی اور اب وہ اس کا بریف کیس نکال کر بیٹ پہ لے آئی جہاں جہاں چند لمحے قبل وہ بیٹھا تھا اصولاً اس جگہ کو گرم ہونا نہیں چاہیے تھا بلکہ چادر پہ شکنے بھی نہیں ہونی چاہیے تھی مگر وہ بریف کیس کے جانب اتنی متوجہ تھی کہ محسوس ہی نہ کر سکی احمق لڑکی اندر تو اس کے ڈاکومنٹس سے برگر کنگ کی فائلز بھی تھی وہ ایسے پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا اگر وہ ایسے پکڑا گیا تو وہ کبھی اس کا یقین نہیں کرے گی اور اوہ نہیں اس کا پیجر بھی اندر تھا وہ اس کا پیجر ہی نہ کھول لے اسے شدید غصہ آیا خود پر بھی اور حیا پہ بھی مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کیسے وہاں سے نکالنا ہے اس نے اپنے موبائل سے پیجر کو بیپ دی نتیجتاً پیجر بجنے لگا توقع حیاء نے گھبرا کر بریف کیس بند کیا اور الماری میں ڈالا وہ واقعی گھبرا گئی تھی سو چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے اس نے دوسرے نمبر سے اسے گھر پہ فون کیا پانچویں گھنٹی پہ حیاء نے بھاگ کر فون اٹھایا تھا اگر آئندہ آپ نے میرے کمرے کی تلاشی لی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جائیں گی بہت غصے سے اس کو کھری کھری سناتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب اس لڑکی کو اس کے گھر سے چلے جانا چاہیے حیا وہاں رہ کر صحت یاب ہو وہ یہ چاہتا تھا مگر وہ اس کی جاسوسی کرے یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا پھر رات میں یہی بات اس نے عائشہ سے کہی کہ اب حیا کو وہاں سے چلے جانا چاہیے ابھی اس کی اسپرنگ بریک بھی ختم نہیں ہوئی ہے دو چار دن تو اوپر ٹھہر سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں رکے گی وہ اور میں اپنے مہمان کو خود جانے کے لیے نہیں کہوں گی مگر یہ دو چار دن بھی جہان کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے وہ جانتا تھا کہ حیا صرف عدلار میں دو وجوہات کی بنا پہ رکی ہوئی ہے ایک یہ کہ استنبول میں وہ زخموں والا چہرہ لے کر نہیں جانا چاہتی اور دوسرا تجسس وہ اس شخص کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی تھی جو کافی عرصے سے اسے ڈسٹرب کرتا رہا تھا ہاں ٹھیک ہے اس نے حیا کو بہت تنگ کیا تھا مگر اب اب تو وہ بیچارہ باز آ چکا تھا مگر حیا باز نہیں آئی تھی دو روز قبل کی ڈانٹ بھلا کر اس دن حیا نے خود اس کو کال کر کے اس سے بات کی تھی اسے بہارے کے لیے اس جولری شاپ کا پتہ چاہیے تھا جواباً اس نے پتہ دینے کے بجائے واچرز بھجوا دیے کون سا اس کا اپنا پیسہ تھا سب انہی لڑکیوں آنے اور پاشا بے کا ہی تو تھا سو اس نے وہی کیا جو ٹھیک تھا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک روز بےوکدا فون کرنے پہ اسے حیا کا ہیلو سنائی دیا اس نے جلدی سے بنا کچھ بولے پہلے ڈیوائس کنورٹر آن کیا اور پھر بات کرنے لگا مگر جو بات حیا نے آگے اس سے کہی وہ غصہ دلانے کے لیے کافی تھی بالآخر وہ جان ہی گئی تھی کہ عبد الرحمن پاشا کا ایک دوسرا بھائی بھی تھا وہ پاشا بے کا نام نہیں لے رہی تھی مگر نام بھی جانتی ہوگی یقیناً ساتھ میں وہ اخبار میں اس کے متعلق آرٹیکل لکھنے کی بات بھی کر رہی تھی اس سے آگے جہان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی یہی اسے وہ دو زندگیاں مینج نہیں کر پائے گا اور اب وہی ہو رہا تھا اس سے زیادہ میں رہے اسے گوارا نہیں تھا دو روز بعد یوں بھی اسے عبد الرحمن پاشا کے کور کو ایکٹیویٹ کرنا یعنی بیوکدہ واپس جا کر وہاں کچھ دن رہنا تھا سو اب ان دونوں کو وہاں اکٹھا نہیں ہونا چاہیے کو اس نے پرسوں کا کہا مگر خود اگلی ہی صبح وہ بیوکدہ آ گیا آتے وقت اس نے حیا کو میسج کر دیا تھا اس کا ارادہ آج ایک مقامی دوست سے ملنے کا تھا وہ مقام جہاں دو جاسوس ملتے ہیں اس کی اپنی طے کردہ تھی اور وہ عیسیٰ کی پہاڑی تھی وہاں اسے اپنے ساتھی کو چند چیزیں پہنچانی تھی اس کے بعد وہ دوپہر میں حیا سے ملے گا اور اسے واپس چلنے پہ راضی کرے گا ویسے بھی سلیمان ماموں نے دو دن بعد استنبول آنا تھا اچھا بہانا تھا اب وہ واپس آ جائے گی اور وہ آرام سے بھوقدا میں کام کر سکے گا ویسے بھی حالات جیسے جا رہے تھے یوں لگتا تھا ترکی میں اس کا قیام جلد ختم ہونے والا ہے ایسے میں اسے اپنی فکر فکر نہیں تھی تھی ممی اور کی وہ تینوں اس کی فیملی تھے ممی کو ان تین برسوں میں وہ استنبول چھوڑنے پہ راضی نہیں کر سکا تھا پاکستان وہ جا نہیں سکتے تھے اس نے بہت کوشش کی کہ وہ جرمنی ابا کو لے کر چلی جائے مگر پہلے وہ نہیں مانتی تھی البتہ اس کے یہاں کام کرنے کے بعد کسی بھی طرح سے خطرے والی بات تھی کہ اس کے ماں باپ یہاں پہ رہیں ممی راضی ہو گئی تھی کہ وہ ابا کے ساتھ جرمنی چلی جائیں گی مگر جب تک جہان ادھر ہے وہ پندرہ جون تک ادھر ہی تھا پندرہ جون کو ایک اہم کنسائنمنٹ کے لیے اسے انکارا جانا تھا اور کام کچھ اس قسم کا لیک آؤٹ تھا کہ اس کے بعد پہلا شک اسی پہ ہی جائے گا اس لیے اسے کچھ عرصے کے لیے روپوش ہونا جا اس نے یہاں اتنے دشمن بنا لیے تھے کہ اس کے روپوش ہو جانے کے بعد کہیں کوئی اس کے قریبی عزیزوں کو نقصان نہ پہنچائے اس لیے بہتر تھا کہ جانے سے قبل وہ اپنے گھر والوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کر دے ممی ابا اور حیا اس کی پہلی ترجیح تھے پاشا بے کی فیملی دوسرے نمبر پہ تھی سب کو وہ یہاں سے بھیج دے گا مگر حیا کا سیمسٹر پانچ جولائی کو ختم ہونا تھا اسے وہ پندرہ جون سے پہلے پہلے کیسے بھیجے گا اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے کام شروع کرنے سے قبل وہ اس الجھن میں گرفتار تھا مسائل کا حل وہ عموماً نکال ہی لیا کرتا تھا مگر یہاں وہ قدرے مخمسے میں تھا سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے ساتھ میں کافی بھی منگوائی اور جب تک دیمت کافی لے کر نہیں آئی وہ یہی سوچتا رہا کہ حیا کو یہاں سے کیسے بھیجے ایک حل تھا بالواسطہ یعنی جہان اسے کہے کہ وہ واپس چلی جائے اور دوسرا تھا واسطہ یعنی میجر احمد یا عبد الرحمن پاشا میں سے کوئی کہے مگر وہ کسی کی کیوں مانے گی جب اس کی سیکیٹری دیمت فردوس کافی لے کر آئی تو کچھ سوچ کر اس نے یہ بات دیمت سے پوچھ لی کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے دیمت ایک ایماندار اور مستعد سی ورکر تھی وہ اس کو اپنے باس کی حیثیت سے پسند کرتی تھی مگر کبھی کبھی باتوں کے دوران وہ پاشا بے کا ذکر کر دیا کرتی تھی آپ کے چھوٹے بھائی بھی بہت اچھے تھے یہ فقرہ وہ اکثر دیمت سے سنا کرتا تھا طیب حبیب شناختی کارڈ کے اعتبار سے اس سے دو سال چھوٹا مگر دیکھنے میں کئی سال بڑا اور در حقیقت ہم عمر ہی تھا دیمت کو پاشا بھائی کی طبیعت کی بے تکلفی پسند تھی مگر عبد الرحمن ہو یا جہان اس کی طبیعت اور مزاج ایک سے ہی رہتے تھے وہ عبد الرحمن پاشا کے روپ میں بھی اتنا ہی سنجیدہ مزاج خاموش تباہ اور قدر تلخ تھا جتنا وہ فطری طور پہ تھا دیوت اس کو پسند کرتی تھی مگر چونکہ پاشا بے کے برعکس جہان نے ہوٹل گرینڈ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اس لیے دیمت اس قسم کے لوگوں کے ہوٹل آمد پہ ذرا الجھی الجھی رہتی تھی خیر اس کی ساری دکھتی رگیں وہ جانتا تھا اسے معلوم تھا کب کس کو کہاں سے دبانا ہے دیمت کے پاس اس مسئلے کا سادہ سا حل تھا جو معلوم نہیں اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا وہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس لڑکی جسے ترکی سے بھیجنا ہے کہ واحد کشش اگر یہاں اس کا شوہر ہے تو اسے شوہر سے بدگمان کر دیا جائے اس کا شوہر کسی سے بھی اپنے کسی مشتبہ عمل کا ذکر کر سکتا تھا اور اس لڑکی کو سیٹ اپ کر کے وہ گفتگو بظاہر اتفاقیہ طور پہ سنوائی جائے تو وہ فوراً اپنے شوہر سے دور جانے کی کوشش کرے گی دیمت شاید ساری بات کسی اور نقطہ نظر سے کہہ رہی تھی مگر اس کا ذہن ایک ہی بات پہ اٹک کر رہ گیا تھا معصوم سا اتفاق درست ٹائمنگ ہاں وہ کو جانتا تھا وہ ایک دم سے رد عمل دینے والی لڑکی تھی ایک دم سے بڑے فیصلے لے لینے والی جس چیز سے وہ بچتا رہا تھا کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے اگر وہ چیز ہو بھی جائے اور وہ از خود جان جائے کہ جہان ہی عبد الرحمن ہے تو وقتی طور پہ بے شک اس کا اعتبار کھو دے گا لیکن بعد میں جب وہ ساری حقیقت جان لے گی تو وہ بدگمانی دور ہو جائے گی پندرہ جون سے چند دن قبل ہی اس امتحان ختم ہونے تھے اگر وہ یہ سب اس کے امتحان ختم ہونے کے فوراً بعد پلان کرے تو وہ اپنا آخری مہینہ کسی دوسرے ملک میں گزارنا پسند کرے گی نہ کہ ترکی میں ایک دو چہروں والے انسان کے ساتھ وہ فوراً اس سے دور جانے کا سوچے گی وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی جب وہ ایک دفعہ استقلال اسٹریٹ میں ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے گئے تھے وہ ڈنر جو جنجر بریڈ ہاؤس توڑنے کی معذرت کے طور پہ تھا تب بھی غصے میں وہ فوراً چلی گئی تھی وہ غصے میں ہمیشہ یہی کرتی تھی وہ اب بھی یہی کرے گی بھلے وہ برا مان جائے مگر اسے اپنی بیوی کا تحفظ اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھا وہ ترکی میں اسے اکیلے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا تھا جانے سے قبل اس کو یہ مسئلہ نپٹانا تھا دیمت کو اپنے انداز میں متنبع کر دینے کے بعد وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ سیٹ اپ کس طرح سے ترتیب دیا جائے وہ کون ہوگا جس کو اس کے ساتھ دیکھ کر وہ اسے دور جانے کا سوچے گی طیب حبیب پاشا وہ بہت متجسس تھی نا عبد الرحمن کے گمشدہ بھائی کے بارے میں تو چلو اس طرح وہ اس کا تجسس دور کر دے گا پاشا ویسے اسے ملنا ہی تھا باقیوں کی طرح اس کے لیے بھی وہ انڈیا میں تھا اور چونکہ پاشا بے اس سے ناراض بھی بہت تھا اس لیے پہلے جہان کو اپنے اور اس کے تعلقات درست کرنے تھے وہ اس سے بہت خفا صحیح مگر وہ اس کو نہ نہیں کر سکتا تھا لالچی انسان کبھی اپنے عبد الرحمن پاشا جیسے بھائی کو نہ نہیں کیا کرتا طیب حبیب پاشا کے لیے استنبول میں دو ہی جگہ محفوظ تھیں جہاں وہ عبد الرحمن سے مل سکتا تھا ایک برگر کنگ اور دوسرا ہوٹل گرینڈ وہ جانتا تھا کہ طیب حبیب استنبول میں ہی ہیں اور چونکہ وہ خود بیوقدہ آ چکا تھا اس لیے اس نے مناسب انداز سے اسے اپنا پیغام لکھا آیا کہ طیب حبیب ہوٹل گرینڈ آئے گا یا وہ خود برگر کنگ آ جائے اسے معلوم تھا کہ طیب حبیب انکار نہیں کرے گا اور اس نے انکار نہیں کیا اسے عبد الرحمن کی ضرورت تھی اس نے برگر کنگ پہ چند روز بعد ملنے کی حامی بھر لی اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی استنبول سے باہر ہے واپس آتے ہی اس سے ملے گا اب نامعلوم یہ سچ تھا یا نہیں بہرحال اسے اب طیب حبیب کا انتظار کرنا تھا کافی پی کر اس نے ایک میٹنگ بلا لی تھی ابھی اس سے فارغ ہوا ہی تھا کہ حیا کا فون آنے لگا پتہ نہیں ایک ایسا رشتہ تھا جس کا وہ اس سے ذکر نہیں کرتا تھا مگر اس کا فون کاٹ بھی نہ سکا میٹنگ اس وقت برخواست ہو رہی تھی سب اٹھ رہے تھے کانفرنس روم میں شور سا مچا تھا جب اس نے حیا کی کال وصول کی کو اس نے سچ ہی بتایا تھا کہ وہ دوست سے ملنے آیا تھا اجلت میں بات ختم کرتے ہوئے اس نے فون کارن سے ہٹایا اور بورڈ ممبران سے اختتامی الفاظ بآواز بلند کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ فون ابھی تک آن تھا اس نے جلدی سے کال کاٹی وہ ترک میں بات کر رہا تھا حیا نے کچھ بھی نہیں سنا ہوگا یقیناً سو اسے پریشانی نہیں ہوئی واپس اپنے آفس میں آ کر بیٹھے اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب اس کے موبائل پہ ٹریسر الرٹ بجنے لگا وہ چونک سا گیا اس کا ٹریسر اسی علاقے کے قریب تھا کیا حیا آس پاس تھی وہ کیوں ادھر آ رہی تھی ابھی دوست سے ملاقات میں کافی وقت تھا اور ہوٹل کا کام وہ بعد میں دیکھ لے گا پہلے اسے اپنی بیوی کو ہینڈل کرنا تھا لباس بدل کر جینس والا رف ہولیا بنا کر سر پہ پیکپ لیے وہ اپنے آفس کی پرائیویٹ لفٹ سے نیچے آیا اور آخری فلور پہ پیچھے کی طرف سے باہر نکل آیا قریب سے اس نے بھگی اور اسے پھولوں کی مارکیٹ کا چکر لگانے کو کہا جب اسے بلاخر وہ پھولوں کے اسٹال پہ نظر آ گئی تو وہ بھگی سے اترا اور واپس ہوٹل کے اکبی پارکنگ ایریا تک آیا ایک کام کرنا وہ بھول گیا تھا اور بھلے وہ دیکھتی رہے یہ کام اسے کرنا ہی تھا اس نے اپنے گارڈ کو اپنے والٹ میں لگی حیا کی ایک تصویر دکھائی یہ لڑکی کبھی آس پاس نظر آئی ہے نہیں سر گارڈ نے رفیع میں سر ہلایا ٹھیک ہے اگر یہ کبھی ہوٹل میں داخل ہونے کے لیے اس طرف آئے تو اس کو اندر مت جانے دینا اور فوراً مجھے اطلاع کرنا تمام تمام تمام اوکے اوکے گارڈ نے فوراً تابیداری سے سر ہلایا جہان نے والٹ جیب میں واپس ڈالا اور پلٹ آیا ابھی اسے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا جو اس کی جاسوسی کر رہی تھی